زہر نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں سیماگ بن حرب نے حدیث بیان کی کہا مجھے مصعب بن سعد بن ابی وقاص نے اپنے والد سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں بیمار ہوا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا میں نے عرض کی مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنا مال جہاں چاہوں تقسیم کر دوں آپ نے انکار فرمایا میں نے عرض کی آدھا مال تقسیم کر دوں آپ نے انکار فرمایا میں نے عرض کی ایک تہائی کہا میرے ایک تہائی کہنے کے بعد آپ خاموش ہو گئے یعنی ایک تہائی کی وسیع سے آپ نے منع نہ فرمایا مگر اس کے بارے میں بھی یہ فرمایا ایک تہائی بھی بہت ہے حدیث نمبر چار ہزار دو سو پندرہ کی مانند ایک تہائی بھی بہت ہے کہا اس کے بعد ایک تہائی کی وسیعت جائز ٹھہری صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار دو سو بارہ